سائب بن یزید نے خبر دی انہوں نے سفیان بن ابی ظہیر شنوی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی کتا پالا نہ تو پالنے والے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں کی تو روزانہ اس کے نیک عمل میں سے ایک تیرات ثواب کی کمی ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچیس